ابو رافی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی انہوں نے نماز میں سورہ تلاوت کی اور سجدہ بھی کیا میں نے پوچھا کہ یہ کیسا سجدہ ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ سجدہ کیا ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ آپ سے جامع لوں سننے ابو داود حدیث نمبر 1408